پہلے کہ مجھے موت آ جائے میرے بھیا علی اکبر بار وطن آ جا بار وطن لوٹ کے آ جا کی ہے تجھے اکبر اک بار وطن لا کے آ جا اک بار وطن لا کے آ جا کیا تجھ کو گوارا ہے کہ مر جاؤں تڑپ کر اکبار وطن لا کے آ جا اکبار وطن لا کے آ آ آجا میں تیری چاند سی سورج کی بلا لو دلہا نہ سہی میں تجھے دولہا سا بنا لوں دل میں جو ارمان نکالے تیری خواہ ایک بار وطن آ جا لیے میں نے جو پوشا بنائی روتی ہوں سے دیکھ کے دیتی ہوں دہائی ہے شام و سہر ایک صدا میرے لبوں پر ایک بار وطن لوٹ کے آ جا وطن لوٹ کے آ جا ایک بار وطن لوٹ کے آ جا کیا تجھ کو میری یاد ستا نہیں بھیا میں تو تجھے ایک پل بھی بھلاتی نہیں بھیا کیوں بھول گیا تو مجھے پر دیش میں جا کر ایک بار وطن لا کے آ جا وطن کے وطن کے آ جا کانوں میں جو آواز آتی ہے بھیا تصویر تیری دل میں اتر جاتی ہے بھیا روتی ہوئی کر علی اکبر علی اکبر ایک بار وطن لوٹ کے آ وطن لوٹ کے وطن لوٹ گزاری میرے بھیا آتی تھی مجھے یاد تمہاری میرے بھیا یادوں سے ہے آباد تیرے بعد میرا گھر بار وطن لا کے آ جا بار وطن لا کے آ جا بار وطن لا کے آ جا بیمار تڑپتی ہے دوا کوئی نہیں ہے اس گھر میں اداسی کے سوا کوئی نہیں ہے تب ہوں بڑی یاد دیوار کبھی ہے بار وطن کے آ جا ایک بار وطن لوٹ کے آ جا ایک بار وطن لوٹ کے آ جا ہو کر کے سوئے کر بو بلا روتی ہوں بھائی ملنے کی شب و روز دعا کرتی ہوں بھائی نانا چیزیں کو ترستی ہوں برادر بار وطن لوٹ کے آ جا بار وطن لا کے آ جا بار وطن لوٹ کے آ تم دن میں جیوں یہ کوئی آتا تیرا پھر کوئی ارمان نہیں ہے ہوگا گائے تیرا آخری یہ کان بہن ایک بار وطن لا کے آ جا ایک بار وطن لا آ جا عرفان جو پر یاد تھی سغرا کے لبوں پر اشکوں کی آہی سے رقم کرتا ہے مظہر کہتی رہی بیمار مدینے میں تڑپ کر وطن لوٹ کے آ جا لوٹ کے آ جا اک وطن لوٹ کے کی قسم ہے تجھے اکبر وطن لوٹ کے آچار اک وطن لوٹ کے آچار کیا تجھ کو گوارا ہے کہ مر مری جاؤ تڑپے اکبار وطن لوٹ کے آچار اک وطن لوٹ کے آچار اک وطن لوٹ آچا ایک پار وطن جا کے آچا ایک پار وطن جا کے آچا